چھوٹے گناہ کیسے ہلاک کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان گناہوں سے بچو جنہیں چھوٹا سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان گناہوں کی مثال جنہیں چھوٹا شمار کیا جاتا ہے ایسی ہے جیسے کوئی قوم کسی وادی میں اترے اسے آگ کی ضرورت پڑے تو یہ ایک لکڑی اور وہ ایک لکڑی لے کر آئیں یہاں تک کہ انہوں نے اتنی لکڑیاں اٹھائیں جس سے انہوں نے اپنا کھانا پکا لیا حقیقت یہ ہے کہ جب ایسے گناہوں کے کرنے والے کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے یعنی جس طرح ایک ایک لکڑی جمع ہو کر آگ کا الاؤ بن گیا یہی حال ان چھوٹے گناہوں کا ہے جن سے توبہ نہ کی جائے عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و ومحقرات الذنوب مسل مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يوخذ بها صاحبها تهلكه